السلام علیکم یہ ہمارا ونڈوز پروگرامنگ کا بیسواں لیکچر ہے اور اس لیکچر میں ہم ڈائلاگس کو ڈسکس کریں گے بنیادی طور پر جب ڈائلاگس کی بات آتی ہے تو ساتھ میں کنٹرولز کی بات بھی آئے گی سو ڈائلاگس اور چائلڈ ونڈو کنٹرولز بیسکلی جو ڈائلاگس کے اوپر ڈسپلیڈ کنٹرولز ہوتے ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے یہ ہماری جو بحث ہے یہ ریسورسز کی کنٹینیوٹی میں ہے ہم نے جو سلسلہ اسٹرنگ ٹیبل سے شروع کیا تھا آئکنس ڈسکس کیے بٹ میپس پھر ایکسلریٹرس کی بات کی مینیو کے اوپر ہم نے کافی وقت دیا اور پھر اس کے بعد ہم ڈائلاگس پہ آئے جو لاسٹ لیکچر تھا اس کے آخر میں ہم نے ذرا سی جھلک دیکھی تھی کہ موڈل اور موڈ ڈائلاگ میں کیا فرق ہوتا ہے اور آپ ڈائلاگ کا جو ریسورس ٹیمپلیٹ ہے ریسورس ڈیفینیشن اسٹیٹمنٹ ہے وہ کس طرح لکھتے ہیں بالکل دوسرے ریسورسز کی طرح آپ یہ اسٹیٹمنٹ بھی ریسورس کمپائلر کو کمپائل کرنے کے کمپائل کرنے کے لیے اپنی ریسورس فائل میں دیتے ہیں تو شروع کرتے ہیں ایک بہت ایڈوانس کانسیپٹ ہم نے سی لینگویج کے بیسک لیکچرز میں ڈسکس کیا تھا اور وہ ایڈوانس کانسیپٹ یہ تھا کہ آپ جو پوائنٹر ویریبلس ہوتے ہیں ان کا نام پی ٹی آر کے علاوہ بھی کچھ رکھ سکتے ہیں آئی مین ہر جگہ پی ٹی آر ہی ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی نام نہیں ہے انہیں دیا جا سکتا ہے تو یہ جو ابھی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے ایک ایڈوانس کانسیپٹ میں اسی طرح کا آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی تک ہم نے جتنے فنکشنز دیکھے ہیں ان میں بنیادی طور پہ دو ہی کیٹیگریز تھیں ایک ہے ون مین جو کہ کسی بھی ون تھرٹی ٹو ایپلیکیشن کی بنیادی چیز ہے اور دوسرا ہے ونڈو پروسیجر ونڈو پروسیجر یا آپ کا ڈائلاگ پروسیجر جو ہم آج ڈسکس کریں گے ڈائلاگ پروسیجر اور ونڈو پروسیجر کوئی زیادہ فرق نہیں ہے لیکن بنیادی طور پر یہ میسج ہینڈلنگ کے فنکشنز ہوتے ہیں جن کو آپ میسج پاس کرتے ہیں ونڈو پروسیجر وغیرہ جو ہیں یہ تو آپ کو فورسفلی ایک طرح سے لکھنا پڑتا ہے یعنی اگر آپ ونڈو کے میسج ہینڈل کرنا چاہتے ہیں تو جب تک آپ ونڈو پروسیجر نہیں لکھتے آپ میسج ڈسپیچ میسج وغیرہ آپ کو میسج نہیں بھیج پاتے ونڈو پروسیجر جو ہے یہ کسی ونڈو کلاس کا ایک طرح سے لازمی جزو ہے تو ایڈوانس کانسپٹ ہمارا یہ ہے کہ جو آپ ون مین یا یہ فنکشن وغیرہ بناتے ہیں آپ ان کے علاوہ بھی فنکشنز بنا سکتے ہیں ناول سی لینگویج کے فنکشنز آپ بنا سکتے ہیں جن کے آپ پیرامیٹرز اپنی مرضی کے رکھ سکتے ہیں مثلا یہ بہت ممکن ہے کہ میں ون مین کے سٹارٹ سے ہی کوئی اور فنکشن کال کر دوں اور ون ون اسٹارٹ ہوا بیچ میں سے میں نے فنکشن کال کیا کچھ بھی اپنا مرضی کا مائی فنکشن ٹھیک ہے مائی فنکشن کال ہوا مائی فنکشن کے اندر میں نے میسج لوپ لگایا ہوا ہے اور میسجز ریٹریو کر رہا ہوں صرف یہی نہیں ہے اگر میں کسی اور سی فنکشن میں میسج لوپ لکھ سکتا ہوں تو میں کسی ڈائلگ پروسیجر کے اندر کیوں نہیں میسج لوپ بنا سکتا عجیب لگتا ہے لیکن یہ ایسا ہیز ہی کیونکہ آپ کے جو ڈائلگ پروسیجر ہوتا ہے یا ونڈو پروسیجر جو ہوتا ہے تو بیسکلی وہ بھی تو ایکسیکیوٹیبل کوڈ ہے آپ کو ایکسیس uh, ہوتا ہے اپنے جو آپ کی میسج کیو ہے سسٹم میسج کیو آپ کی اپلیکیشن میسج کیو اس تک آپ کو ایکسیس تو ہوتا ہے تو آپ کا جو بھی ایکسیکیوٹیبل کوڈ ہے جو جسے آپ رن کر رہے ہیں جو آپ کی اپلیکیشن کا حصہ ہے اس میں آپ کہیں بھی گیٹ میسج پیک میسج وغیرہ کال کر سکتے ہیں اور ان کا نیٹ افیکٹ وہی ہوگا جو ون مین میں ہوتا ہے گیٹ میسج کیا کرتا ہے اس وقت تک ویٹ کرتا ہے جب تک کوئی میسج نہیں آ جاتا پوسٹڈ میسج نہیں آ جاتا آپ کی میسج کیو میں اور پیک میسج بس ایک طرح طرح ایک سے جھانکتا ہے کہ کچھ ہے یہاں پہ اٹ پیکس دیکھتا ہے کہ کوئی میسج ہے نہیں ہے تو آپ کو جو کیو میں سب سے پہلا آگے میسج ہوتا ہے اس وہ آپ کو ریٹرن کر دیتا ہے جو بھی پیرامیٹر آپ سے M S C structure pass کرتے ہیں تو یہ کچھ ڈسکشن ہے یہ ہم نے یہ ساری ڈسکشن کیوں کی ہے اس کی ریزن کیا ہے اس ساری چیز کی ریزن یہ ہے کہ جس طرح سے آپ میسج لوپ مین مین میں لکھ سکتے ہیں کسی اپنے ڈیفائنڈ فنکشن میں لکھ سکتے ہیں کہیں اور لکھ سکتے ہیں بالکل اسی طرح سے کئی جگہ پہ میسج لوپ لکھے ہوئے ہیں اور آپ انہیں ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے یہ کیا بات ہوئی میسج لوپ لکھے ہوئے ہیں اور آپ انہیں آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے ویل well, ہم نے دیکھا تھا میسج باکس کا فنکشن میسج باکس کا فنکشن جب کال ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے میسج باکس کا فنکشن جتنی دیر تک ڈسپلیڈ رہتا ہے میسج باکس آپ کا جتنی دیر تک ڈسپلیڈ رہتا ہے آپ کی مین ایپلیکیشن ڈسبلڈ ہوتی ہے وہ keyboard input mouse input receive نہیں کر سکتی لیکن فرض کیجئے کوئی ٹائمر لگا ہوا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کچھ ہے تو انفیکٹ کیا وے آف پروسیڈنگ ہوگا اور آپ جو ان پٹ وغیرہ بھیج رہے ہیں وہ سیدھی اس میسج باکس تک کیوں جا رہی ہے آپ کی ایپلیکیشن سے ہو کے کیوں نہیں جا رہی اس کا بڑا آسان جواب ہے اس کا جواب وہی ماڈل لوپ میں ہے جو آپ کا میسج باکس فنکشن ہوتا ہے اور یہ صرف واحد فنکشن نہیں ہے اور بھی کچھ فنکشن ایسے ہیں جیسے ڈائلگ باکس کا جو فنکشن ہے ان فنکشن کے اندر میسج uh, لوپ ہوتا ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا کیونکہ یہ کوڈ جو لکھا ہے ونڈوز کے ڈیولپرز نے لکھا ہوا ہے تو اس کے اندر سارا میکنزم ہوتا ہے آپ کی میسج کیو سے میسجز اٹھا کے اس ڈائلگ باکس کے لیے اپنی مرضی کے طور پہ استعمال کرنے کا سارا کوڈ ہوتا ہے تبھی تو آپ اسپیس پریس کرتے ہیں اوکے پہ کلک کرتے ہیں یا انٹر پریس کرتے ہیں تو وہ رسپونڈ کرتا ہے میسج باکس حالانکہ آپ کی میسج کیو سے ہو کے وہ آپ کے جو ون مین ہے یا جو بھی آپ نے فنکشن لکھا ہوا ہے جس میں آپ میسج لوپ بنایا ہوا ہے وہاں سے ہو کے ڈسپیچ میسج کے تھرو نہیں جاتا بٹ اسٹل اٹ ورکس اگر آپ کو یاد ہو تو بڑی بہت پہلے ہم نے ایک ایپلیکیشن بنائی تھی انیشل لیکچرز میں جس میں کوئی میسج لوپ تھا ہی نہیں پروگرام چلتا تھا کمانڈ لائن کچھ پیرامیٹرز یا آرگومنٹس آپ دیتے تھے جیسے گیٹ کمانڈ لائن کا فنکشن ہم یوز کر کے صرف ایک میسج باکس پہ کروا دیتے تھے تو کیا اس پرٹیکولر ایپلیکیشن کی کوئی میسج کیو تھی ہی نہیں ایسا بالکل نہیں ہے ایسا اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے کوئی میسج ہینڈلنگ میکنیزم نہیں لکھا آپ نے کوئی لوپ نہیں لکھا گیٹ میسج ڈریون لوپ نہیں لکھا جس طرح سے ہم اب میسج لوپ لکھتے ہیں لیکن آپ نے جو میسج باکس کا فنکشن کال کیا ہے اس کے اندر there is a message loop there is a message جو نارمل آپ کا لوپ ہوتا ہے وہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے اور اسے ہی ہم ماڈل لوپ کہتے ہیں ماڈل لوپ وہ ہوتا ہے کہ جو جس طرح ڈائلگ باکسز میں جب آپ کوئی ماڈل لوپ ایکسیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں میسج باکس سے فنکشن میں جیسے آپ جاتے ہیں تو ماڈل لوپ میں آپ انٹر ہو جاتے ہیں اس وقت آپ کی مین ایپلیکیشن جو ہے اس تک میسجز نہیں پہنچ پاتے دیٹس وائی یہ میکنیزم اس کے ساتھ ایمبیڈ کیا گیا کہ جو ہی میسج باکس ڈسپلے ہوتا ہے آپ کی مین ونڈو وغیرہ ڈسیبل کر دی جاتی ہیں اور یہ ڈسیبل کون کرتا ہے یہ آپ کا Microsoft operating system Windows operating system کرتا ہے یہ جو آپریٹنگ سسٹم کا یوزر پارٹ ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو مینج کرے تو ہم ابھی چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک ماڈل ڈائلگ ڈسپلے کریں جیسے ہم نے بات کی ماڈل ڈائلگ وہ ہوتا ہے کہ جب وہ ڈائلگ جس وقت تک اسکرین کے اوپر ڈسپلیڈ ہوگا آپ کی مین ونڈو یا جو بھی ونڈو ہے جو اس ڈائلگ کی پیرنٹ ہے وہ ڈسیبل ہو جائے گی جو ونڈو آپ اس ڈائلگ کی پیرنٹ قرار دیں گے وہ ونڈو ڈسبل رہے گی وہ ان پٹ نہیں لے سکتی اور جب تک وہ ڈائلگ ڈسمس نہیں ہوتا آپ کی application normal processing resume resume نہیں کر سکتی یہاں پہ ایک اور چیز میں واضح کرتا چلوں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے مثلا آپ نے کوئی فنکشن کال کیا آپ نے سینڈ میسج کا فنکشن کال کیا سینڈ میسج کا فنکشن کال کیا اس کے ساتھ آپ نے کوئی اور فنکشن کال کیا پوسٹ میسج کا اس زمانے میں جب ہم نے یہ ڈسکس کیے تھے اس میں ہم نے کوئی بات کی تھی کہ جی پوسٹ میسج کا فنکشن جو ہے وہ فوراً ریٹرن کر جاتا ہے پوسٹ میسج کا جو کوڈ لکھا ہوا کیا کرتا ہے ایک میسج جو آپ اسے دیتے ہیں وہ اٹھا کے آپ کی میسج کیو میں ڈالتا ہے اینڈ اٹ ریٹرنس بیک آپ کا کوڈ وہیں سے دوبارہ ایکسیکیوٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن سینڈ میسج کیا کرتا ہے جو میسج بھی اسے آپ دیتے ہیں سینڈ کرنے کو یہ وہ message as parameters window procedure کو پاس کرتا ہے ونڈو پروسیجر کو ان ایک طرح سے سینڈ میسج اپنے اندر سے ونڈو پروسیجر کو کال کرتا ہے جب وہ ونڈو پروسیجر ریٹرن کرتا ہے تو اس کا ریزلٹ وہ آپ کو ریٹرن کر دیتا ہے یعنی ہم کچھ یوں کہیں گے کہ سینڈ میسج کا فنکشن اس وقت تک ریٹرن نہیں کرتا جب تک آپ کا ونڈو پروسیجر جس کو آپ نے میسج بھیجا ہے وہ اس میسج کو پروسیس نہیں کر سکتا بالکل یہی حال ڈائلگ باکس فنکشن کا ہے ڈائلگ باکس فنکشن جو کہ موڈل ڈائلگس کو ڈسپلے کرنے کے کام آتا ہے ڈائلگ باکس فنکشن اس وقت تک ٹرمینیٹ نہیں ریٹرن نہیں کرتا جب تک میسج جو آپ کا باکس ہے وہ ٹرمینیٹ نہیں ہو جاتا تو باکس کیسے ٹرمینیٹ ہوتا ہے اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ ڈائلگ باکس کیسے ٹرمینیٹ ہوتا ہے ذرا ایک نظر پھر سے دیکھ لیتے ہیں کہ ڈائلگ باکس وجود میں کیسے آتا ہے آپ اپنی ریسورس فائل میں ڈائلگ ٹیمپلیٹ بتاتے ہیں جس طرح سے ہم نے اباؤٹ ڈائلگ کا ٹیمپلیٹ بنایا تھا اس کو ہم ایک نظر پھر سے اسکرین کے اوپر دیکھ لیتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا جو ریسورس ڈیفینیشن ہے ایک اباؤٹ باکس کی یہ ایک ڈائلگ باکس کی ڈیفینیشن ہے اس کا ہم نے آئی ڈی دیا ہوا ہے اس سے پہلے I D the about dialog اور اس کے بعد یہ پوری اسٹیٹمنٹ ہم نے اس کو لاسٹ ٹائم بھی دیکھا تھا اس والے ڈائلگ کے اوپر کچھ کنٹرول لگے ہوئے ہیں جن میں بٹنز ہیں ایک بٹن اوکے کا ہے ایک کینسل بٹن ہے اس کے ساتھ ایک آئکن ہے اور ایل کے نام سے ہم نے یہاں پہ ایک کاپی رائٹ میسج بھی ڈسپلے کیا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ نے جو ریسورس اسٹیٹمنٹ کے اندر جو نیسٹڈ دی ہیں یہ کیا ہیں یہ اسٹیٹمنٹ بیسکلی کنٹرول کریٹ کرتی ہیں ان کا جنرل فارمیٹ یہ ہے کہ آپ پہلے کنٹرول ٹائپ بتاتے ہیں کوئی بھی کنٹرول ٹائپ بتاتے ہیں اس کے بعد اس کے کچھ سٹائلز ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کی ڈائمنشنز ہوتی ہیں مثلا ایل ٹیکسٹ ہے تو ایل ٹیکسٹ ہے اس کے بعد وہ جو ٹیکسٹ ڈسپلے ہوا ہوگا ایل ٹیکسٹ میں اس کے اندر اسٹیٹک کنٹرول میں وہ ہوگا اور اس کے بعد اس کی کچھ ڈائمنشنز ہوں گی یہاں پہ آپ کے ذہن میں ایک سوال ابھر سکتا ہے and that will be a valid question کہ ہم نے تو جب ونڈوز کی سسٹم کلاسز پڑھی تھیں تو اس میں ہم نے بٹن ایڈٹ اسٹیٹک یہ اس طرح کے چند ایک نام پڑھے تھے تو یہ ایل ٹیکسٹ آر ٹیکسٹ کیا بلا ہے ایل ٹیکسٹ آر ٹیکسٹ یا سی ٹیکسٹ یہ تینوں اسٹیٹک کنٹرولس ہیں ایل ٹیکسٹ میں ٹیکسٹ لیفٹ الائنڈ ہوتا ہے آر ٹیکسٹ میں رائٹ right الائنڈ اور سی ٹیکسٹ میں سینٹر الائنڈ اس طرح سے یہی نہیں آپ کو بہت سارے اور کنٹرولز بھی ملیں گے یہ سمپل بھی ہیں اور ان میں بہت سارے کمپلیکس کنٹرولز بھی ہیں جس طرح ہم نے بہت پہلے کنٹرولز کی ایگزامپلس جو آپ کو دی تھیں مثلا radio button check box simple ہیں اس کے ساتھ لسٹ باکس ہو سکتا ہے لسٹ ویو کنٹرول ہو سکتا ہے ٹری ویو کنٹرول ہو سکتا ہے اس طرح بہت سارے کنٹرول اویلیبل ہیں تو یہ کنٹرول جب آپ ڈسپلے کرتے ہیں تو ان کی ہر ایک کی الگ الگ اپنی ریسورس اسٹیٹمنٹ ہے جو آپ یہاں پہ پرووائڈ کرتے ہیں یہ کنٹرول جو ہیں یہ کریٹ ونڈو ایکس ایک نیا فنکشن کریٹ ونڈو ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے کریٹ ونڈو ایکس فنکشن کے تھرو کریٹ کیے جا سکتے ہیں یعنی ان تمام کنٹرولز کی بھی اپنی کلاسز ہیں لیکن جہاں تک تعلق ہے ایل ٹیکسٹ یا سی ٹیکسٹ یا ان چیزوں کا یہاں پہ ایک چیز بتانا بہت ضروری ہے ڈائلگ کے اوپر جو آپ کنٹرول ڈسپلے کرتے ہیں ان میں سے بہت سارے کسٹم میڈ ہیں آئی مین وہ ونڈوز کی ضروری نہیں کہ وہ سارے کنٹرول ونڈوز کی اپنی سسٹم کلاسز ہی ہوں اس کے علاوہ بھی مختلف قسم کے کنٹرول ہو سکتے ہیں کیونکہ جب کمپائل ہوتا ہے آپ کا ریسورس جو آپ کا ڈائلگ ریسورس ہے ریسورس ٹیمپلیٹ وہ کمپائل ہوتا ہے اس کی بائنری جنریٹ ہوتی ہے تو ڈائلگ باکس کا فنکشن جب اسے آپ کے جو پرٹیکولر ڈائلگ اس کو لوڈ کرتا ہے تو دیر از بلٹ ان فنکشنالٹی اس کے پاس موجود ہے یہ ساری انسٹرکشن کریٹ ونڈو کے فنکشن کو وہ بار بار کال کرتا ہے L text C text R text وغیرہ کے کیس میں وہ اسٹیٹک کنٹرول کو کریٹ کرتا ہے اور اس کے پرٹیکولر اسٹائل سیٹ کر دیتا ہے یا ان سم کیسز اس کا موڈیفائڈ ہوتا ہے اس کا ونڈو پروسیجر سب میبراسٹ ہو تو یہ سارا کچھ آپ سے ہڈن ہوتا ہے انٹرنلی ہو رہا ہوتا ہے جب آپ ڈائلگ باکس کا فنکشن کال کرتے ہیں تو ایکچولی یہ کرتا یہ ہے یہ کریٹ ونڈو ایکس کا فنکشن کال کرتا ہے انٹرنلی اور ریسورس ٹیمپلیٹ کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ کے ڈائلگ کی ونڈو بناتا ہے پھر اس کے تمام چائلڈ کنٹرولز بناتا ہے ایگزیکٹ کوڈ جو ان چائلڈ کنٹرول کو کریٹ کرنے کا ہے وہ ونڈوز کے ڈیولپرز نے لکھا ہوا ہے ڈائلگ باکسز جو ہیں جب آپ ڈائلگ باکس کا فنکشن کال کرتے ہیں تو اس کے اوپر ذرا ایک نگاہ دیکھ لیتے ہیں کہ how does this function look like dialog box کا فنکشن چار پیرامیٹر لیتا ہے ڈائلگ باکس کا first parameter handle to instance کس انسٹنس یوزل پیرامیٹر جو ہے آپ کا اپلیکیشن انسٹنس آپ کو اس کا ہینڈل دے دیتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد آپ سیکنڈ اسٹیٹمنٹ میں آپ ریسورس آئی ڈی دیتے ہیں جو ڈائلگ آپ نے اپنی ریسورس فائل میں بنایا تھا اس کا آئیڈینٹیفائر آپ یہاں پہ دیتے ہیں تھرڈ میں آپ اونر ونڈو کا ہینڈل دیتے ہیں ڈائلگ باکس کی اونر ونڈو کا ہینڈل اس کا کیا مطلب ہے یہ اسے کیوں چاہیے اس ہینڈل سے یہ ڈائلگ باکس فنکشن یہ سمجھتا ہے کہ کس والی ونڈو کو ڈسیبل کرنا ہے مثلا اگر آپ اپنی مین ونڈو کا ہینڈل دے دیتے ہیں ایک ڈائلگ باکس کو تو ہوگا کیا آپ کی مین ونڈو کو یہ ڈائلگ باکس ڈسیبل کر دے گا کیونکہ آپ ڈائلگ باکس کا فنکشن کال کرتے ہوئے اپنی ونڈو کا ہینڈل بتائیں گے لاسٹ پیرامیٹر بہت امپورٹنٹ ہے یہ ڈائلگ پروسیجر کہلاتا ہے یا ڈائلگ باکس پروسیجر کہلاتا ہے جس طرح ونڈو پروسیجر ہوتے ہیں بالکل ویسے ہی یہ ڈائلگ باکس پروسیجر ہے تو ہوتا کیا ہے جب آپ یہ ڈائلگ باکس کا فنکشن کال کرتے ہیں اس کو آپ ٹیمپلیٹ بتاتے ہیں اس کا اونر بتاتے ہیں تو ڈائلگ باکس کا فنکشن انٹرنلی کیا کرتا ہے ایک ونڈو کریٹ کرتا ہے جو اونڈ ونڈوز ونڈو ہوتی ہے جس کا اونر وہ ہینڈل ٹو ونڈو ہوتا ہے جو آپ فراہم کرتے ہیں ہاں ایز اے اونر ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس ٹیمپلیٹ کو یوز کرتے ہوئے ڈائلگ باکس بن گیا نا اس پرٹیکولر پیس آف کوڈ میں ڈائلگ باکس کے فنکشن کے اندر ہی وہیں پہ ماڈل لوپ لگا ہوا ہے سارے میسجز پروسیس ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ پہلے میسجز جو ہیں وہ اس پرٹیکولر uh, فنکشن کے پاس جاتے ہیں یعنی کہ ڈائلگ باکس کے اندر جو وہ لوپ لگا ہوا ہے اس کے پاس سارے میسجز آتے ہیں میسج کیو میں میسج کیو میں سے وہ میسجز نکالتا ہے اور اس کے بعد وہ وہ میسج جو ہیں آپ کے ڈائلگ باکس پروسیجر کو بھیجتا ہے ایک بار پھر سن لیجیے ڈائلگ باکس کا فنکشن جب آپ کال کرتے ہیں ڈائلگ ڈسپلے ہو جاتا ہے یہ اس کے اندر ایک ماڈل لوپ ہوتا ہے ایک میسج لوپ جو کہ میسجز ایکسٹریکٹ کرتا ہے آپ کی میسج کیو سے اور پہلے وہ میسجز خود ایکسٹریکٹ کرتا ہے اور پھر آپ کے ڈائلگ پروسیجر کو بھیج دیتا ہے جس کا ایڈریس آپ یہاں آخری پیرامیٹر میں فراہم کر رہے ہیں اب آپ کا پروسیجر کہاں سے کال ہوا آپ کا پروسیجر سسٹم نے کال کیا ڈائلگ باکس کے فنکشن نے کال کیا اور جب آپ کا پروسیجر ٹرمینیٹ ہوتا ہے تو پھر واپس وہ فنکشن دوبارہ ریزیوم کر جاتا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ ڈائلگ باکس پروسیجر کس طرح دکھائی دیتا ہے ڈائلگ باکس پروسیجر کا پروٹوٹائپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک بولین ریٹرن کرنے والا کال بیک فنکشن ہے اور اس کے چار پیرامیٹرز ہیں جو کہ یوزل بالکل یوزل ہیں اس میں فرسٹ جو ہے وہ ہینڈل ٹو ڈائلگ ہے ڈائلگ بھی ایک ونڈو ہوتا ہے لہٰذا اس کی type H W N D ہے اس کے بعد ایک message integer message number basically اور اس کے بعد ڈبلو پیرم اور ایل پیرم یہ آپ کا ڈائلگ باکس پروسیجر ہے ہم نے ایک سیمپل ڈائلگ باکس پروسیجر یہاں پہ ڈسپلے کیا ہوا ہے جس کا نام ہے اباؤٹ آتھر ڈائلگ پراک ہم نے جب ڈائلگ باکس کا فنکشن کال کیا تھا اپنی مین اپلیکیشن میں تو ہم اس پرٹیکولر ڈائلگ پروسیجر کا وہاں پہ ہم نے ایڈریس دیا تھا تو اب ایک نظر اس پروسیجر کو دیکھ لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک important message that is called init جب آپ کی ونڈو کریٹ ہوتی ہے کریٹ ونڈو کا فنکشن آپ کال کرتے ہیں کوئی ونڈو کریٹ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے جب بھی ونڈو کریٹ ہوگی اس کو ڈبلو ایم کریٹ میسج جائے گا لیکن ایک ڈائلگ باکس جو ہے وہ کون کریٹ کرتا ہے آپ جی نہیں یہ ڈائلگ باکس کا فنکشن اس ڈائلگ کو کریٹ کرتا ہے اور ہوتا کیا ہے جب ڈائلگ باکس کریٹ ہو چکتا ہے تو ڈائلگ باکس کو جسٹ ڈسپلے کرنے سے پہلے شو کرنے سے پہلے اسکرین کے اوپر جو ڈائلگ باکس کا فنکشن ہے وہ آپ کے پروسیجر کو کال کرتا ہے with the W M init dialog message یعنی اب آپ کو جو میسج آ رہے ہیں نا یہ ڈائریکٹ اپلیکیشن میسج یوز سے نہیں آ رہے یہ پہلے ڈائلگ باکس کے اندر لگے ہوئے اس لوپ میں سے فلٹر ہو کے آپ کے پاس آ رہے ہیں اور پھر آپ نے واپس پھر ادھر ہی جانا ہے so W M dialog message وہاں سے آپ کو ریسیو ہوتا ہے تو جو W M init dialog message ہے یہ کوئی اسٹینڈرڈ میسج نہیں ہے جو آپ کی ونڈو کو بھی پوسٹ کیا جاتا ہو ونڈوز کی طرف سے بھیجا جاتا ہو یہ بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا ڈائلگ کریٹ کر چکتا ہے ڈائلگ باکس فنکشن اس کے بعد وہ W M init dialog message خود سے آپ کو بھیج دیتا ہے یعنی کہ جب وہ اپنا کام مکمل کر چکتا ہے تو پھر آپ کو ڈبلو ایم انٹ میسج بھیج دیا جاتا ہے ڈبلو ایم انٹ ڈائلگ کے اندر موجود بہت سارے کنٹرول کی ویلوز سیٹ کرنے کے کام آتا ہے نارملی یہ کیا جاتا ہے کہ جب W M init dialog message receive ہو تو جو مختلف کنٹرولز ہیں ان کی ویلوز سیٹ کر دی جائیں مثلاً کوئی ایڈٹ کنٹرول ہے تو اس کے اندر کوئی ڈیفالٹ ٹیکسٹ ڈسپلے کروا دیا جائے اگر ریڈیو بٹنس ہیں تو کسی کو چیک کسی کو ان چیک کر لیا جائے چیک باکس ہے تو اس کی حالت درست کر لی جائے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں اب یہاں پہ ایک اور اہم چیز ہے وہ ہے فوکس تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ نے مختلف ڈائلاگز یوز کیے ہوں گے جس میں پرنٹ کا ڈائلاگ ہے جیسے یا جو آپ کا پیلٹ ہوتا ہے اس میں سے کلر چوز کرنے کے لیے ڈیسک ٹاپ کی اپیئرنس چینج کرنے کی جو کلر چوز کرنے کے لیے ڈائلگ ہوتا ہے اس میں اگر آپ ٹیب پریس کریں تو کیا ہوتا ہے ٹیب پریس کرنے سے ایک سے دوسرے دوسرے سے تیسرے کنٹرول پر ایک لکی سی لگتی جاتی ہے ایک ڈاٹڈ ریکٹینگل ہوتی ہے ہلکی سی وہ ہر ایک کنٹرول پہ لگتی جاتی ہے دس از فوکس اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ فوکس ہے اگر کوئی ڈائلگ آپ کے سامنے ڈسپلڈ ہو اور میں آپ سے کہوں کہ آپ انٹر پریس کریں اور یہ بتائیں کہ کون سا والا کنٹرول انٹر دس بیس بٹن ہے بتائیں کون سا والا بٹن پریس ہوگا تو آپ کیسے بتاتے ہیں اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا والا کنٹرول جو ہے اس کے اوپر وہ فوکس آیا ہوا ہے اور اگر کسی کے اوپر فوکس نہیں ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیفالٹ بٹن وہی ڈیف پش بٹن جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا def push button default push button کون سا جس کی جو باؤنڈری ہے وہ تھوڑی سی تھک ہو وہ کون سا ہے تو آپ کے میسجز وہ ریسیو کرے گا تو یہ سارے رولز ہیں فوکس جو ہے وہ ڈائلگ میں بڑی اہم چیز ہے ڈبلو ایم انٹ ڈائلگ کے بعد اگر آپ ٹرو ریٹرن کرتے ہیں فار ایگزامپل اگر آپ ٹرو ریٹرن کرتے ہیں تو جو ڈائلاگ باکس کا فنکشن ہے وہ کیا کرتا ہے وہ کنٹرول کو پراپرلی جس آرڈر میں اس نے رکھنا ہوتا ہے وہ ان کنٹرول کے اوپر فوکس جس کے اوپر ہونا چاہیے فوکس اس کنٹرول کے کو فوکس دے دیتا ہے اچھا فوکس کے بارے میں ہم ابھی شارٹلی بات کریں گے جب ہم ٹیب اور گروپس آف کنٹرولز کی بات کریں گے جو ڈائلگ پروسیجر ہوتا ہے یہ ایل ریزلٹ ریٹرن نہیں کرتا یہ بولین ریٹرن کرتا ہے یعنی جب آپ میسجز پروسیس کرتے ہیں جیسے ڈبلو منٹ ڈائلگ آپ نے پروسیس کیا اس کی ایگزامپل آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے میسج کو پروسیس کرنے کے بعد آپ ٹرو یا فالس میں سے کچھ ریٹرن کرتے ہیں اگر آپ ٹرو ریٹرن کرتے ہیں تو فوکس پراپر کنٹرول پہ آ جاتا ہے اور اگر آپ فالس ریٹرن کرتے ہیں تو فوکس پراپر کنٹرول پہ نہیں آتا فرض کیجئے آپ چاہتے ہیں کہ کسی پرٹیکولر بٹن کے اوپر فوکس ہو اور آپ انٹ میں فوکس فوکس کو کو کے ڈسپلے ہوتے ہی کسی پرٹیکولر بٹن پہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں فوکس سیٹ کریں گے سیٹ فوکس کا فنکشن موجود ہے تو اور اس کیس میں آپ پھر انٹ سے فالس ریٹرن کریں گے کیونکہ انٹ ڈائلگ سے ٹرو ریٹرن کرنے کے جو ڈیفالٹ بہیویئر سسٹم کا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو فرسٹ کنٹرول ہوتا ہے یعنی آپ نے ریسورس میں جو پہلا کنٹرول دیا ہوا ہے نا اس کنٹرول کے اوپر وہ فوکس رکھ دیتا ہے اس میں بھی کچھ باتیں مزید ہیں لیکن ہم وہ شارٹلی کریں گے جس طرح سے ہم نے چائلڈ ونڈوز کی بات کی تھی بالکل ویسے ہی ہم نے پہلے بھی کہا کہ جو کنٹرولز ڈائلگ کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ سارے چائلڈ ونڈوز ہوتے ہیں چائلڈ کنٹرولز بھی نہیں کہہ سکتے ہیں آپ نے ایک دفعہ پھر ریسورس ڈیفریشن اسٹیٹمنٹ کو دیکھیے جو آپ نے بٹن بنایا ہے اوکے جس کے اوپر ٹیکسٹ اوکے لکھا ہوا ہے یا کینسل جس کے اوپر ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اس بٹن کے آگے آپ نے اس کا آئی ڈی دیا ہوا ہے آئی ڈی اوکے یا آئی ڈی کینسل سو یہ آئیڈینٹیفائرز ہیں ان پرٹیکولر بٹنس کے بالکل وہی چائلڈ آئیڈینٹیفائرز آپ شاید سمجھ گئے ہوں ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم ڈبلو ایم کمانڈ میسج کی طرف جا رہے ہیں یعنی ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی کنٹرول کے اوپر کلک ہوا ہے بٹن کے اوپر کلک ہوا ہے کچھ بھی ہوا ہے تو ڈائلگ باکس پروسیجر کو کیسے پتا چلے گا کہ کیا ہوا ہے آپ اس کو ریسپونڈ کیسے کریں گے آپ کا پروگرامنگ ماڈل کس طرح سے ہونا چاہیے تو اس میں یہ بات ہے کہ جب آپ کسی کنٹرول کے اوپر کلک کرتے ہیں جیسے کسی بٹن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو وہ ڈائلگ کو نوٹیفیکیشن بھیجتا ہے بٹن جو ہے ڈائلگ کو نوٹیفیکیشن میسج بھیجتا ہے جس طرح سے ہم نے پہلے چائلڈ ونڈوز کے کیس میں دیکھا تھا کہ جو آپ کی چائلڈ ونڈوز ہوتی ہیں they send notification messages back to their parent اپنی جو چائلڈ ونڈوز ہیں اپنے پیرنٹ کو نوٹیفکیشن میسج واپس بھیجتی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ ہوا اور یہ نہیں ہوا اس طرح سے بٹن کے اپنے نوٹیفکیشن میسیجز ہیں ایڈٹ کنٹرول کے اپنے نوٹیفکیشن میسیجز ہیں so on and so forth ہر کنٹرول کے اپنے پری ڈیفائنڈ کچھ نوٹیفکیشن میسیجز ہوتے ہیں بالکل اسی طرح سے جو آپ کا ڈائلاگ باکس پروسیجر ہے وہ کنٹرول کو بھی میسیجز بھیج سکتا ہے سارے ونڈو میسیجز تقریباً جو ہے وہ بھیجے جا سکتے ہیں تو یہ فی الحال ہم انٹرسٹڈ ہیں کہ فرض کیجئے آئی ڈی اوکے کسی بٹن کے اوپر کلک ہوا ہے اوکے بٹن کے اوپر کلک ہوا ہے تو ہوگا کیا تو اسکرین پہ دیکھیے آپ کے ڈائلگ باکس پروسیجر کو ایک ڈبلو ایم کمانڈ میسج بھیجا جائے گا اور اس کے ڈبلو کے لو ورڈ میں جس کنٹرول کی طرف سے نوٹیفکیشن آیا ہے اس کا آئی ڈی اور اس ڈبلو پیر ایم کے ہائی ورڈ میں وہ نوٹیفکیشن کوڈ ہوگا جو کہ اس پرٹیکولر کنٹرول سے بلونگ کرتا ہے مثلا اگر آپ کسی بٹن آئی ڈی اوکے پہ کلک کرتے ہیں جو اوکے کا بٹن تھا جس کا I D I D okay ہے تو ڈبلو پیرم کے لو ورڈ میں اس بٹن کا آئیڈینٹیفائر آئی ڈی اوکے ہوگا اور اس کے ہائی ورڈ میں نوٹیفکیشن کوڈ ہوگا بی این کلکڈ تو اس طرح سے آپ اپنے جو کنٹرول ہوتے ہیں ڈائلگ کے اوپر لگے ہوئے ان کے میسجز آپ ہینڈل کرتے ہیں نوٹیفکیشن میسجز آپ اس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں فرض کیجیے آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ڈائلگ کو ٹرمینیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ڈائلگ کو موڈل ڈائلگ کو ڈسمس کرنا چاہ رہے ہیں ونڈو کے کیس میں ہم شاید ڈسٹرو کال کرتے تھے لیکن ڈائلگ باکس کے فنکشن کی مدد سے بنایا گیا ڈائلگ باکس آپ کو ٹرمینیٹ کرنے کے لیے اینڈ کرنے کے لیے اینڈ ڈائلگ کا فنکشن کال کرنا ہوگا اینڈ ڈائلگ کا فنکشن دو پیرامیٹر لیتا ہے جن میں سے پہلا پیرامیٹر ہے ہینڈل ٹو دا ڈائلگ اور سیکنڈ پیرامیٹر ایک انٹیجر ہے یہ انٹیجر وہی ہوگا جو کہ جب آپ اینڈ ڈائلگ کال کریں گے تو ڈائلگ باکس ڈسٹروائے ہوگا ڈائلگ باکس کا فنکشن جو آپ ڈائلگ باکس فنکشن ہے وہ ریٹرن کر جائے گا اس فنکشن سے ریٹرن کنٹرول جو ہے ریٹرن کر کے آپ کی اپلیکیشن کو واپس آ جائے گا اب ریٹرن ہوتے وقت ڈائلگ باکس وہ انٹیجر جو اینڈ ڈائلگ میں آپ نے پاس کیا تھا آپ کی ایپلیکیشن کو ریٹرن کر دے گا یعنی وہی انٹیجر ڈائلگ باکس فنکشن سے ریٹرن کر دیا جاتا ہے ایز اسٹیٹس اسٹیٹس ہم نے اس کو ویسے کہہ دیا وہ اس وجہ سے کہ آپ اس میں یہ ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں کہ جی ڈائلگ ہم نے اگر اینڈ کیا ہے تو کس وجہ سے کیا ہے مثلا پرنٹنگ کا ڈائلگ ہے وہ دو وجہ سے اینڈ کر سکتے ہیں آپ مثلا پرنٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ڈائلگ باکس اینڈ کر دیا دوسری یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ یوزر نے کینسل پریس کر دیا یوزر پرنٹر پرنٹنگ کرنا نہیں چاہتا تو آپ اینڈ ڈائلگ کے آگے وہ انٹیجر جو پاس کرتے ہیں وہ واپس اپلیکیشن میں ریٹرن ہوتا ہے اپلیکیشن اس سے یہ سمجھ سکتی ہے کہ کیا پرنٹنگ ہو چکی تھی تو یہ ڈائلگ ختم ہوا یا یہ کینسل پرنٹنگ آپریشن کینسل کر دیا گیا تو یہ ریزن ہے اس پرٹیکولر پیرامیٹر کو اس کو سارے پیسز ایک پکچر میں اکٹھا کر کے دیکھ لیتے ہیں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری مین ایپلیکیشن میں جب ہیلپ مینیو میں اباؤٹ پہ کلک ہو تو ایک ڈائلگ ڈسپلے ہو جس میں کاپی رائٹ وغیرہ ہو ہماری ایپلیکیشن کا آئکن ہو اور اوکے کینسل کے بٹن ہو اوکے کینسل میں سے کسی کے اوپر بھی کلک ہو تو یہ ڈائلگ ڈسمس ہو جانا چاہیے تو آئیے ہم یہ کیسے کرتے ہیں جب آپ کے کسی پرٹیکولر مینیو آئٹم پہ کلک ہوتا ہے تو ہم بہت بات کر چکے ہیں مینیوز کے بارے میں کہ ڈبلو ایم کمانڈ میسج بھیجا جائے گا تو وہ ساری بحث تو آپ کے ذہن میں ہوگی تو فرض کیجئے جو آئی ڈی ہم نے رکھا ہوا ہے وہ ہے ہمارے پاس آئی ڈی ہیلپ اباؤٹ یعنی جو اس مینیو ہے آئی ڈی ہیلپ اباؤٹ ہم نے اس پرٹیکولر مینیو آئٹم کا آئی ڈی رکھا ہوا ہے تو اس کیس کو ہینڈل کرنے میں آپ ڈائلگ باکس کا فنکشن کال کریں گے اور ڈائلگ باکس کا فنکشن کال کرتے ہوئے آپ اس کا ٹیمپلیٹ نیم بتائیں گے اس کا اونر نیم بتائیں گے جو ڈیفینے آپ کی مین ونڈو ہوگی اور اس کا procedure address dialog box procedure کا ایڈریس بتائیں گے اب یہاں پہ ڈائلگ باکس کا فنکشن کال کرتے ہی کنٹرول آپ کے ایپلیکیشن کے پاس نہیں رہے گا اب یہ ماڈرن لوپ میں پھنس جائے گا یعنی سسٹم کے پاس کنٹرول چلا جائے گا وہ ڈائلگ ڈسپلے کر دے گا ڈائلگ ڈسپلے کرنے سے تھوڑی دیر پہلے ڈائلگ باکس پروسیجر کو انٹ کا میسج جائے گا تو اب ڈائلگ باکس پروسیجر کو دیکھ لیجئے اس میں ہم سمپلی ریٹرن ٹرو لکھ رہے ہیں کہ فوکس جہاں پہ سیٹ ہونا چاہیے کنٹرول کے آرڈر کے مطابق وہاں پہ سسٹم خود ہی اسے سیٹ کر دے اب جو ہم نے اباؤٹ باکس ڈسپلے کروایا ہے اس کے اوپر دو بٹنس ہیں اوکے اور کینسل کے تو ہم اس کو ہینڈل کیا ہوا ہے ہم ایم کمانڈ کو ہینڈل کر رہے ہیں ڈبلو کے لو ورڈ کے اوپر سوئچ لگایا ہوا ہے اگر اوکے اور کینسل میں سے کوئی بھی بٹن کلک ہوتا ہے تو ہم اینڈ ڈائلگ کا فنکشن کال کر رہے ہیں جس سے ہمارا جو ڈائلگ باکس کا فنکشن ہے وہ ریٹرن کر جائے گا اور ہمارا کنٹرول واپس ہمارے ونڈو پروسیجر میں آ جائے گا case I D help about میں اور ہم اس کے بعد بریک کی اسٹیٹمنٹ ہے وہاں سے بریک کر جائیں گے سو so, یہ ہے سمپل سا پروسیجر جس کے تھرو ہم نے اباؤٹ ڈائلگ ڈسپلے کروایا تو اس کی جو اسکرین آؤٹ پٹ ہے وہ کچھ اس طرح کی نظر آئے گی تو آپ نے دیکھا کہ ڈائلگ باکس جو ہے اس کو کال کرنا از ویری سمپل اسی وجہ سے بہت ساری ایسی اپلیکیشنس ہیں جو ساری کی ساری ڈائلگ باکس کے اوپر مشتمل ہوتی ہیں کیونکہ ونڈو کے اوپر بیس کرتے ہوئے اپلیکیشن بنانا تھوڑا سا ٹی ڈی ایس ہے وہ اس طرح سے کہ آپ پہلے کلاس رجسٹر کرتے ہیں اس کے اسٹائل سیٹ کرتے ہیں پھر ونڈو کریٹ ہوتی ہے پھر میسج روپ لگتا ہے پھر میسج اس کو پاس کیے جاتے ہیں ڈسپیچ کیے جاتے ہیں اور ونڈو پروسیجر ان کو ہینڈل کرتا ہے لیکن ڈائلگ باکس کے اس میں سمپل ڈائلگ باکس کا فنکشن کال کرتے ہیں سسٹم میسجز خود ہی آپ کے ڈائلگ باکس پروسیجر کو بھیجتا رہے گا اور اگر آپ ڈائلگ باکس میں کہیں کلک کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں یوزر کوئی کام کرتا ہے تو اس کے نوٹیفکیشن آٹومیٹکلی ڈائلگ باکس کو ملتے رہیں گے so dialog based application are the simplest application available in win thirty two programming بہت ساری ایپلیکیشنس جو آپ کے پاس موجود ہیں مثلا ہم نے ایک ایپلیکیشن کی بات کی تھی کیلکولیٹر کیلکولیٹر کی ایپلیکیشن پوری کی پوری ایک ڈائلگ کے اوپر مشتمل ہے اس طرح سے بہت سی ایپلیکیشن بہت سی گیمز صرف ڈائلگ ہی پر مشتمل ہیں کیونکہ اس کو مینیپولیٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے ایک جو ڈائلگ ہوتا ہے اس کو ڈبلو ایم کریٹ میسج نہیں جاتا ہم پہلے بات کر چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ڈائلگ جو ہے نا اس کا بیک گراؤنڈ خاص کلر کا ہے آپ ڈسپلے پراپرٹیز میں جا کے آپ اسے چینج کر سکتے ہیں اس وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے ڈائلگ کا بیک گراؤنڈ کچھ اس قسم کا ہو سو ڈائلگ کا جو بیک گراؤنڈ ہے یہ ایک اسپیسیفک کلر ڈائلگ اس کا جو کانسٹنٹ ہوتا ہے وہ کلر ڈائلگ یہ ایک پرٹیکولر سسٹم کلر ہے جس طرح کلر ونڈو تھا ہم نے جب اس کو رجسٹر کروایا تھا اپنی ونڈو کلاس کو کسی زمانے میں تو اسی طرح سے کلر ونڈو ہے تو یہ کلر ڈائلگ ہے اس طرح سے مینیوز کا خاص کلر ہوتا ہے تو پورے سسٹم میں تمام ڈائلاگز ایک ہی کلر کے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے غالباً بلکہ یقیناً کہ جو پینٹنگ میسجز ہیں آپ کے ڈائلاگ کے وہ نارملی آپ ہینڈل ہاں، نہیں کرتے آپ کے ڈائلگ پوزیشن میں کوئی ڈبلو ایم پینٹ میسج نہیں ہوتا پینٹنگ وغیرہ خود ہینڈل کرتا ہے سسٹم اور یعنی کچھ سارے میسیجز آپ کے ڈائلگ باکس کو نہیں بھیج جاتے کچھ وہی خود ہی ہینڈل کر لیتے ہیں اور آپ کو نہیں بھیجے جاتے جن میں سے ڈبلیو ایم کریٹ جو ہے نا وہ ایک میسج ہے اس کے ساتھ کچھ نقطے اور ہیں جب آپ ونڈو پروسیجر بناتے تھے تو جب کوئی میسج آپ ہینڈل نہیں کر پاتے تھے کوئی دو چار میسج آپ نے ہینڈل کیے دس بارہ پھر باقی میسج آپ کہاں گئے آپ باقی میسج کا آپ کیا کرتے تھے وہ آپ سمپلی ڈیف ونڈو پراک کو ڈیفالٹ ونڈو پروسیجر کو پاس آن کر دیتے لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ اگر آپ کوئی میسج ہینڈل نہیں کرتے تو آپ ڈیف ونڈو پراک کال نہیں کریں گے بلکہ قطعی نہیں کریں گے اگر آپ ایسا کریں فرض کر لیتے ہم نے لکھ دیا ایسا کر دیا تو آپ کا جو ڈائلگ باکس پروسیجر ہے وہ تو پہلے ہی ایک سسٹم نے کال کیا ہے ڈائلگ باکس پروسیجر نے کال کیا ہے تو ہم ڈیفالٹ پروسیجر اگر کسی ڈائلگ پروسیجر کے اندر سے کال کریں تو یہ انفینٹ ریکرجن ہو جاتی ہے یعنی ڈائلگ واک کا پروسیجر تو پہلے ہی سسٹم نے کال کیا ہے تو اگر ہم وہاں سے پھر ڈیف پراک کال کر لیں گے تو کیا ہوگا دوبارہ سے ہم نے اس پروسیجر کال کیا اور یہ انفینٹ ریکرجن ہے اس کو بے شک کر کے دیکھیے گا لیکن کوئی زیادہ پلیزنٹ ایکسپیرئنس نہیں ہوگا تو جو میسجز آپ ہینڈل نہیں کرتے کسی ڈائلگ واکس پروسیجر میں ان کا آپ کیا کرتے ہیں آپ سمپلی ایسے تمام کیسز جس میں آپ کوئی میسج ہینڈل نہیں کر رہے آپ فالس ریٹرن کر دیتے ہیں اور جو میسج آپ ہینڈل نہیں کر رہے فالس ریٹرن کرنے کے کیس میں سسٹم ان میسجز کو ہینڈل کر لیتا ہے اگر آپ کسی میسج کو میسج کو پروسیس کرنے کے بعد ٹرو ریٹرن کر دیں تو سسٹم یہ سمجھتا ہے کہ ڈائلگ باکس پروسیجر نے یہ میسج ہینڈل کر لیا ہے اب ہمیں اس کے اوپر مزید کوئی پروسیسنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سو یہ ہے آپ کے ڈیفالٹ میسج ہینڈلنگ کا میکنزم ڈبلو منٹ ڈائلگ ایک ذرا مختلف ہے اس میں اگر آپ ٹرو ریٹرن کرتے ہیں تو سسٹم فوکس خود سیٹ کرتا ہے اگر فالس ریٹرن کرتے ہیں تو وہ کچھ نہیں کرتا وہ فوکس جو آپ نے سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے وہ ویسا ہی رہتا ہے جناب اب ہم ایک پریکٹیکل سینیریو لیتے ہیں بہت ساری ایپلیکیشن ایسی ہیں جو کہ ایپلیکیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے پاسورڈ مانگتی ہیں آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ آپ ایک یوزر نیم دیجیے اور ایک پاسورڈ دیجیے آپ یوزر نیم اور پاسورڈ دیتے ہیں تو پھر آپ انٹر ہوتے ہیں ہم ایپلیکیشنس کی بات کر رہے ہیں یعنی پروگرامس کی بات کر رہے ہیں تو نارملی ان ایپلیکیشنس میں ایک ڈائلگ باکس بنایا جاتا ہے ٹیمپلیٹ بنایا جاتا ہے جس میں دو ایڈٹ کنٹرول ہوتے ہیں ایک میں یوزر نیم دینے کے لیے دوسرے میں پاسورڈ اب یوزر نیم والے اور پاسورڈ کے جو ایڈٹ کنٹرولز ہیں ان کے پیچھے یوزر نیم اور پاسورڈ لکھا ہوا بھی آتا ہے تو دو سٹیٹک کنٹرولز بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ اوکے اور کینسل کے بٹنز ہوتے ہیں کینسل اگر آپ پریس کر دیں گے تو no problem application will terminate اگر آپ اوکے پریس کرتے ہیں تو یوزر نیم اور پاسورڈ اپلیکیشن ریسیو کرتی ہے اور وہ چیک کرتی ہے کہ یہ یوزر نیم اور پاسورڈ ویلڈ ہے یا کہ نہیں ہے اگر یوزر نیم اور پاسورڈ ان ویلڈ ہو اگر یوزر نیم اور پاسورڈ ان ویلڈ ہو تو in most of the cases password کا جو فیلڈ ہے وہ یا تو بلینک کر دیا جاتا ہے یا وہاں پہ سارے کا سارا جو پاسورڈ کا جو آپ اسٹار ہوتے ہیں وہ سلیکٹ کر لیے جاتے ہیں ایک اور بات آپ نے یقین دیکھی ہوگی کہ یوزر نیم کے فیلڈ میں آپ کو جو کچھ ٹائپ کرتے ہیں وہ ایز اٹ از نظر آتا ہے لیکن پاسورڈ کے فیلڈ میں آپ جو کچھ ٹائپ کرتے ہیں وہ ایسٹرسک یا پرنٹ پرنٹ ہوتے ہیں آپ کو ٹیکسٹ ٹائپ ہوا ہوا نظر نہیں آتا تو یہ کیسے ہوتا ہے یہ جب آپ ڈائلگ ٹیمپلیٹ اپنی ریسورس فائل میں بناتے ہیں تو وہاں پہ آپ سرٹن فلیگز اسٹائل سیٹ کر دیتے ہیں ایڈٹ کنٹرول کے مختلف اسٹائل ہیں جن میں سے ایک اسٹائل یہ بھی ہے کہ یہ پیسورڈ ہو اس طرح ایک اسٹائل اور ایسا بھی ہے کہ اگر آپ وہ وہاں پہ دے دیں تو آپ کا جو ایڈٹ کنٹرول ہے وہ صرف انٹیجرز ایکسیپٹ کرے گا یہ اسٹائل کہاں سے ہیں مجھے کہاں سے پتا چلے definitely M S D N practice ہے یہ بیسکلی مائکروسافٹ سے ڈاکیومنٹیشن جو اویلیبل ہوتی ہے جو کہ آپریٹنگ سسٹم ان کا ہے تو لہٰذا وہ جو بتاتے ہیں ہمیں اس پہ یقین کرنا پڑتا ہے کم از کم ابتدائی طور پر سو so, آپ کو بھی اس کی ڈیٹیل انفارمیشن ڈاکیومنٹیشن سے مل جائے گی لیکن ہم یہاں کچھ اور بات کرنے جا رہے ہیں آپ کنٹرول سے کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں فرض کیجئے یوزر نیم اور پاسورڈ والا ڈائلاگ ہے اس میں اوکے کا بٹن پریس ہوا تو آپ کیا کریں گے اوکے کا بٹن پریس ہوگا تو اوکے کے بٹن کا جو آئی ڈی ہے آئی ڈی اوکے ہے اس کا میسج جو ہے W M command message notification message چلا جائے گا ڈائلگ باکس پروسیجر کو ٹھیک ہے چلا گیا اب آپ وہاں ان ایڈٹ کنٹرول کی کیسے ریٹریو کرتے ہیں بیسکلی ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کنٹرول کے ساتھ بات کیسے کرتے ہیں تو کچھ فنکشنز میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ان فنکشنز کو یوز کرتے ہوئے آپ مختلف کنٹرول کے ساتھ بات کرتے ہیں سب سے پہلا جو فنکشن ہے ہمارے پاس وہ ہے get D L G item get D L G item کا جو فنکشن ہے یہ بیسکلی آپ کو کسی ڈائلگ کے کنٹرول کا ہینڈل ریٹرن کرتا ہے اس کو آپ آئی ڈی دیتے ہیں کہ فلاں آئی ڈی کا مجھے ہینڈل دے دو یعنی اگر آپ کسی ایڈٹ کنٹرول کا اس کو آئی ڈی دیں گے تو یہ آپ کو ایڈٹ کنٹرول کا ہینڈل ٹو ونڈو کیونکہ ہر ونڈوز میں ہر چیز ایک ونڈو ہے تو ایڈٹ کنٹرول بھی ایک ونڈو ہے تو اس ایڈٹ کنٹرول کا ہینڈل ٹو ونڈو آپ کو یہ واپس کر دے گا اس کے بعد آپ جو کام نارمل ونڈوز پہ کرتے ہیں وہی کر سکتے ہیں انیبل کر سکتے ہیں ڈسیبل کر سکتے ہیں ایک اور فنکشن ہے set window text set window text جو ہے وہ کسی بھی ونڈو کا ٹیکسٹ سیٹ کرتا ہے تو اس کو کال کرتے ہوئے آپ کسی بھی کنٹرول کا ٹیکسٹ چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ get D L G code ہے اگر آپ کسی پرٹیکولر کنٹرول کا آپ کے پاس ہینڈل موجود ہو اور آپ اس کا آئی ڈی جاننا چاہ رہے ہوں تو get D L G item code آپ کے پاس موجود ہے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس ایک اور فنکشن ہے get D L G item text get D L G item text جو ہے یہ فنکشن کیا کرتا ہے یہ فنکشن کسی بھی ڈائلگ کے پرٹیکولر کنٹرول میں موجود ٹیکسٹ جو ہے وہ ریٹریو کرتا ہے اور آخری فنکشن جو سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے یہ بہت اہم ہے یہ فنکشن ہے send D L G item message send D L G item message میں آپ کسی بھی کنٹرول کو کوئی میسج بھیج سکتے ہیں مثلا ایڈٹ کنٹرول کے دو میسیجز ہیں ایک میسج ہے بہت سارے میسیجز ہیں لیکن ان میں سے ایک یہ ہے E M limit text E M limit text کا میسج اگر آپ کسی ایڈٹ کنٹرول کو بھیجیں تو اور اس میں آپ لمٹ بتاتے ہیں فار ایگزامپل آپ لمٹ بتائیں دس تو اس پرٹیکولر لمٹ سے زیادہ کیریکٹرز آپ اس ایڈٹ کنٹرول میں انٹر ہی نہیں کر پائیں گے آپ فار ایگزامپل آٹھ یا دس کی لمٹ سیٹ کر دیتے ہیں تو آٹھ یا دس کیریکٹر کے بعد کی بورڈ سے آپ جو کچھ بھی انٹر کرتے رہیں اس کے بعد کچھ بھی انٹر نہیں ہوگا انٹل کہ آپ پہلے سے ٹائپ شدہ کیریکٹر میں بیک اسپیس کر کے ڈیلیٹ کریں کچھ ڈیلیٹ کریں اور پھر دوبارہ سے کچھ ٹائپ کریں اسی طرح سے آپ کے پاس ڈبلو ایم سیٹ ٹیکسٹ اور ڈبلو ایم گیٹ ٹیکسٹ کے میسجز ہیں جو آپ بھیج سکتے ہیں بیسکلی جب آپ get D L G item text کہتے ہیں تو یہ function W M get text کا میسج بھیجتا ہے بالکل ویسے ہی آپ اس کا ان میسج کو یوز کرتے ہوئے آپ کنٹرول کا ٹیکسٹ سیٹ یا ریٹریو کر سکتے ہیں اسٹیٹک کنٹرول کو آپ آپ ٹیکسٹ چینج کر سکتے ہیں ایڈٹ کنٹرول چینج کر سکتے ہیں بٹن کا کیپشن چینج کر سکتے ہیں سب کچھ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں ایڈٹ کنٹرول کا ایک اور میسج ہے E M underscore set sel and get sel اس کے تھرو آپ کسی ایڈٹ کنٹرول میں سلیکشن سیٹ یا گیٹ کرتے ہیں مثلا جب آپ کا پاسورڈ غلط ہوتا ہے اور آپ کا پاسورڈ سارے کا سارا فیلڈ سلیکٹڈ آ جاتا ہے تو ان فیکٹ سیٹ سیل کا میسج بھیج کے آپ ڈائلگ باکس پروسیجر میں بھیج بھیج ای ایم سیٹ سیل کا میسج کے اس پرٹیکولر کنٹرول کو کا سارا ٹیکسٹ سلیکٹ کر دیتے ہیں تو یہ ہے وہ سب کچھ ڈائلگس کے بارے میں تھا ایک آخری بات چھوٹی سی یہاں پہ ہم یہ کر لیں کہ فرض کیجئے آپ ڈائلگ کو کریٹ کر رہے ہیں جب ڈائلگ باکس کا فنکشن کال کر رہے ہیں تو اس وقت آپ ڈائلگ باکس پروسیجر کو کوئی پیرامیٹر بھی بھیجنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ آپ ڈائلگ میں کوئی ویلو بھیجنا چاہ رہے ہیں آپ نے اپنے پاس کوئی اسٹرکچر رکھا ہوا اس کو کوئی پوائنٹر بھیجنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ اس اسٹرکچر کو ایکسس کر کے ڈائلگ باکس اپنا سارا ڈیٹا وہاں پہ ڈسپلے کروا دے تو ڈائلگ باکس پیرم کا فنکشن آپ یوز کرتے ہیں اور اس میں آپ ایک پیرامیٹر کریشن پیرامیٹر آپ یہاں پہ مہیا کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اب جب آپ ڈائلگ باکس پیرم کی مدد سے ایک پیرامیٹر بھی ساتھ بھیج دیتے ہیں تو اب ڈائلگ باکس میں جب آپ init dialog message handle dialog message handle کریں گے تو جو آپ کا ایل پیرم جو آپ کا پیرامیٹر ہوتا ہے میسج پیرامیٹر اس میں وہ انفارمیشن موجود ہوگی اور یہ کیا انفارمیشن ہوگی دیکھتے ہیں تو انفیکٹ جب آپ اس طرح سے ڈائلگ باکس پیرم کو کال کر کے کوئی پیرامیٹر بھیجتے ہیں تو انٹ ڈائلگ کے ایل پیرم پیرامیٹر میں وہ موجود ہوتا ہے آپ کسی بڑے اسٹرکچر کا پوائنٹر بھیج سکتے ہیں اسی طرح سے آپ کچھ بھی بھیج سکتے ہیں اور آپ وہاں پہ انٹ میں اس کو جس طرح سے چاہیں یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہماری ڈسکشن تھی موڈل ڈائلگس کے بارے میں جو کہ یوز کرنا بہت آسان ہے آپ ایک فنکشن کال کرتے ہیں ڈائلگ کا ٹیمپلیٹ بنایا فنکشن کال کیا اور اینڈ ڈائلگ کا فنکشن جب کال کرتے ہیں تو وہ ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے بیچ میں آپ نوٹیفکیشنس اور باقی سب چیزیں آپ ہینڈل کرتے رہتے ہیں سو so, اس طرح سے آپ کا موڈل ڈائلگس فنکشن کرتے ہیں موڈلس ڈائلگس کے کیس میں یہ ڈفرینٹ ہے موڈلس ڈائلگس وہ ہوتے ہیں ایک دو پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں موڈلس ڈائلگس وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی اونر ونڈو کو ڈسیبل نہیں کرتے آپ جب موڈلس ڈائلگ ڈسپلے کرتے ہیں تو آپ کی جو اوریجنل ونڈو ہوتی ہے وہ بھی ایکٹیو رہتی ہے وہ بھی میسج ریٹریو کرتی رہتی ہے یعنی آپ کا میسج لوپ جو ہے وہ فنکشن کرتا رہتا ہے بلکہ جب موڈلس ڈائلگ کرتے ہیں تو بیسکلی آپ ریسپانسبل ہوتے ہیں آپ ریسپانسبل ہوتے ہیں کہ آپ میسجز میں سے جو ڈائلگ کے ہیں وہ ڈائلگ کو خود پہنچائیں جس طرح سے آپ ڈسپیچ میسج کے تھرو ونڈوز کو اپنی کریٹڈ ونڈو کو میسج بھیجا کرتے تھے بالکل اسی طرز پر آپ ڈائلگ کو ڈائلگ کے میسج بھیجیں گے یعنی ہم نے ایک ڈائلگ بنایا موڈ لیس ڈائلگ بنایا ہم نے ٹھیک ہے وہ ڈسپلے کر دیا ہم نے اسکرین کے اوپر تو ہم میسج کیو میں سے میسجز ریٹریو کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ڈائلگ کے لیے تو نہیں ہے اگر ڈائلگ کے لیے ہیں تو پھر ہم اسے بھیج دیں گے اس کی بات ہم ابھی شارٹلی کرتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ موڈ لیس ڈایاگ بناتے کیسے ہیں موڈلس ڈائلگ کریٹ کرنے کے لیے آپ کریٹ ڈائلگ کا فنکشن کال کرتے ہیں کریٹ ڈائلگ کے فنکشن کو یوزول وہی پیرامیٹر آپ فراہم کرتے ہیں ایک dialog box procedure parent template اور انسٹنس کریٹ ڈائلگ جو ہے وہ ایک ڈائلگ کریٹ کرتا ہے اور اس کا ہینڈل آپ کو ریٹرن کر دیتا ہے کریٹ ڈائلگ کا function just like create window ہے یہ ڈائلگ کریٹ کر کے امیڈیٹلی ریٹرن کر جاتا ہے اور آپ کو اس کا ہینڈل پکڑا دیتا ہے اس میں کوئی ماڈل لوپ یا میسج پروسیسنگ نہیں ہوتی یہاں پہ ایک اور بات دیکھنے کی ہے کہ کریٹ کریٹ سے کیا گیا اسکرین کے اوپر ویزیبل نہیں ہوتا جی ہاں کریٹ ڈائلگ سے جو آپ ڈائلگ کریٹ کرتے ہیں وہ امیجیٹلی ویزیبل نہیں ہوتا آپ کو W S visible style set کرنا پڑے گا اپنے ڈائلگ ٹیمپلیٹ میں تب جا کے وہ اسکرین کے اوپر ڈسبل ڈسپلے ہوگا لیکن جو ماڈل ڈائلگ ہوتے ہیں جو آپ ڈائلگ باکس کے تھرو ڈسپلے کرتے ہیں وہ ہمیشہ ویزیبل ہوتے ہیں چاہے آپ انہیں ویزیبل رکھیں یا نہ رکھیں یہ ایک ایسا ایرر ہے جو اکثر پروگرامرز کر جاتے ہیں کہ وہ ویزیبل اسٹائل سیٹ نہیں کرتے اور ڈائلگ باکس کریٹ ہونے کے باوجود نظر نہیں آ رہا ہوتا اگر آپ ویزیبل اسٹائل سیٹ نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ کیا کریں گے آپ شو ونڈو کا فنکشن کال کریں گے شو ونڈو کا فنکشن دو پیرامیٹرس لیتا ہے ایک وہ ہینڈل ٹو ونڈو جس کو شو کرنا ہے یا ہائڈ کرنا ہے اور دوسرا ایک نمبر کوئی بھی آپ کانسٹنٹ دیتے ہیں ایس ڈبلو شو اگر آپ پاس کرتے ہیں تو یہ اس ونڈو کو شو کر دیتا ہے کر دیتا ہے تو آپ نے کریٹ ڈائلگ کی مدد سے ڈائلگ کریٹ کر لیا اور آپ کے پاس اس کا ہینڈل آ گیا ایک پرٹیکولر ویریبل میں اس کے بعد آپ کا میسج لوپ چل پڑا ایک ونڈو ڈسپلے ہو گئی just like any other window یہ بھی ایک ونڈو ڈسپلے ہو گئی ڈائلگ جو آپ کا موڈلیس ڈائلگ ہے اب آپ اس ڈائلگ کو میسجز خود سے بھیجنے کے ذمہ دار ہیں یہاں پہ ہماری ہیلپ کو آئے گا از ڈائلگ میسج اس ڈائلگ میسج جو ہے یہ دو پیرامیٹر لیتا ہے پہلا جو ہے ہینڈل ٹو اور دوسرا وہ میسج اس ڈائلگ میسج دے دیکھتا ہے کہ جو ایم ایس جی اسٹرکچر میں جو میسج پڑا ہوا ہے کیا یہ اس فلان ڈائلگ کے لیے ہے اگر ہے تو یہ خود سے اس پرٹیکولر ڈائلگ کو یہ میسج بھیج دیتا ہے اس کا ڈائلگ باکس پروسیجر کال کر لیتا ہے اور اگر یہ میسج اس ڈائلگ کے لیے نہیں ہے تو یہ کچھ نہیں کرتا اور یہ فالس ریٹرن کر دیتا ہے یعنی آپ کا میسج لوپ کچھ اس طرح سے ہوگا اگر آپ نے ایچ ڈی ایل جی میں کوئی کریٹ ڈائلگ کے تھرو کریٹ کیا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ کا میسج لوپ ہے تو آپ ٹرانسلیٹ میسج اور ڈسپیچ میسج کا فنکشن صرف اس صورت میں کال کریں گے اگر اس ڈائلگ فالس ریٹرن کرتا ہے یعنی اس ڈائلگ میسج اگر فالس ریٹرن کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میسج اس ڈائلگ کے لیے نہیں ہے آپ کی مین ونڈو کے لیے ہے اور پھر آپ اسے ٹرانسلیٹ میسج اور ڈسپیچ میسج کو دیں گے تو یہ ہے وہ پروسیجر جس کے تھرو آپ موڈلس ڈائلگس کریٹ کرتے ہیں اب ہوگا کیا آپ مین میسج کیوں میں سے میسجز ریٹریو کرتے جائیں گے اس ڈائلگ میسج کو کال کرتے ہی کیا ہوگا اگر وہ میسج آپ کے ڈائلگ کے لیے ہے تو اس ڈائلگ میسج وہ اس میسج کو آپ کے ڈائلگ کو بھیج دے گا آپ کا ڈائلگ باکس پروسیجر بالکل ویسا ہی ہوگا جیسا موڈل ڈائلگ کیس میں تھا صرف ایک فرق ہے اور وہ فرق یہ ہے کہ اب آپ اینڈ ڈائلگ کال نہیں کریں گے اب آپ ڈسٹرو ونڈو کال کریں گے اگر آپ کو زیادہ امبیرسمنٹ فیل ہو رہی ہے تو اتنا صرف یاد رکھ لیجئے کہ جو ہوتے ہیں وہ نارمل ونڈوز کے زیادہ قریب ہیں اور جو ماڈل ڈائلگ ہے اس کا بہیویئر بہت ڈفرینٹ ہے جو نارمل جو ماڈلس ڈائلاگز ہوتے ہیں اس میں کریٹ ڈائلاگ ہے جسٹ لائک کریٹ ونڈو اور اس طرح سے آپ ڈسٹرو کال کرتے ہیں نوٹیفیکیشن میسجز بالکل ویسے ہی جاتے ہیں اوکے کینسل وغیرہ پہ کلک ہوا تو اس کی ہینڈلنگ کا ایکزیکٹلی وہی پروسیجر ہے ڈبلو ایم کمانڈ میسجز آپ کو پوسٹ کیے جاتے ہیں اور اس طرح سے آپ کا موڈ لیس ڈائلگ فنکشن کرتا ہے اور مزید کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس میں ڈفرینٹ ہو تو یہ ہماری ڈسکشن تھی موڈل اور موڈ لیس ڈائلگس کی آج ہم نے ان ڈائلگس کی کوئی ایپلیکیشن ایگزامپل نہیں لی لیکن چلتے چلتے ہم ایک دو باتیں اور کریں گے اس سے متعلق پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ فائل اوپن کرتے ہیں کسی ورڈ میں فائل اوپن کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ نوٹ پیڈ میں فائل اوپن کرنا چاہ رہے ہیں تو کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ آپ نے اگر بیس مختلف پروگرام انسٹال کیے ہوئے اپنے سسٹم پہ اور آپ سب میں فائل اوپن کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے جو ڈائلاگ وہ ڈسپلے کرتے ہیں وہ سب ایک جیسا ڈائلاگ ڈسپلے کرتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ بیس مختلف کمپنیاں پروگرام لکھیں اور وہ ایک جیسے ہوں کیونکہ کمپنیز نارملی اس تلاش میں رہتی ہیں کہ وہ ڈفرینٹ چیز پروڈیوس کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈائلاگس اسٹینڈرڈ ڈائلگس ہوتے ہیں انہیں آپ کامن ڈائلگس کہتے ہیں کامن ڈائلگس کی کافی ساری ٹائپس ہیں فائل اوپن ڈائلگ جو ہے یہ کامن ڈائلگ ہے اسی طرح سے یہ فائل اوپن ڈائلگ جو ہے نا یہ بیسکلی فائلس کو اوپن کرنے کا کام آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی چوز فونٹ ڈائلاگ ہے یہ بھی آپ نے بہت ساری اپلیکیشن میں دیکھا ہوگا نوٹ پیڈ میں بھی استعمال ہوتا ہے جب آپ کو کوئی فونٹ چوز کرنا ہو اس کے ساتھ یہ کلر پکر ہے یہ ہمارا چوز کلر ڈائلگ ہے اٹس ویٹی بیوٹیفل اس کے بہت کلرفل ڈائلگ ہے تو یہ بھی بہت جگہ استعمال ہوتا ہے سملرلی پرنٹ کا ڈائلاگ ہے یہ بھی کامن ڈائلاگ ہے یہ بھی بہت جگہ استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے ڈائلگس ہیں یہ جو کامن ڈائلگس ہوتے ہیں یہ بیسکلی آپ خود سے نہیں کریٹ کرتے کچھ فنکشنز ہیں جیسے فائل اوپن کرنے کے لیے بھی آپ ایک فنکشن کال کرتے ہیں ہم اس کا ڈسکرپشن انشاءاللہ ان گے ان نیئر فیوچر آپ وہ فنکشن کال کر لیتے ہیں اور فائل اوپن ڈائلگ کے لیے علیحدہ سے فنکشن ہے کلر پکر کے لیے علیحدہ سے فنکشن ہے سملرلی پرنٹ کے لیے علیحدہ سے تو ہر ایک کے لیے ڈفرنٹ فنکشن بنا دیا ہے ونڈوز کے ڈیولپرز نے تاکہ یہ ایک اسٹینڈرڈ انٹرفیس موجود رہے اور کیونکہ اگر آپ کو یہ ڈائلاگ بنانے پڑتے فائل اوپن کیا جیسے ہے یا فونٹ چوز کرنے کے لیے تو آپ کو اچھی خاصی نالج چاہیے سسٹم کے بارے میں اسپیشلی شیل کے بارے میں شیل سے مراد کے جو جس طرح یوزر انٹرفیس جو اس کا ہے لو لیول پہ اس کے بارے میں فائل مینیپولیشن جس طرح سے ہوتی ہے اور اس طرح کی چیزیں تو فائل سسٹم کے بارے میں نالج اگر آپ نہیں بھی رکھتے تب بھی آپ فائل اوپن ڈائلگ کو یوز کر کے فائل اوپن کر سکتے ہیں تو یہ ہے basic purpose common dialogs common controls بھی ہوتے ہیں جس طرح بٹن ہے اسٹیٹک ہے اس طرح کے بہت سارے کنٹرولز ہیں یہ تو نارمل سے کنٹرولز ہیں شروع سے چلتے آ رہے ہیں ونڈوز جب سے آئی ہے نائنٹی فائیو اس سے آنورڈ یہ ونڈو کلاسز ان کی اویلیبل ہیں لیکن ساتھ میں مائکروسافٹ نے ایک لائبریری دی کامن کنٹرول لائبریری یہ ڈائنامک لنک لائبریری تھی ڈائنامک لنک لائبریری جی ہاں ڈائنامک لنک لائبریری بھی ہماری زہر بحث آئے گی اگلے کچھ لیکچر میں تو انہوں نے ساتھ میں ایک ڈائنامک لنک لائبریری دی ایک پوری لائبریری دی جس کے اندر یہ کنٹرول موجود تھے یہ کنٹرول کون کون سے ہیں مثلا ڈیٹ پکر کنٹرول ہے اس کی شکل آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہوں گے کسی نہ کسی لیکچر میں اور اس کے علاوہ لسٹ ویو کنٹرول ہے اور اس طرح کافی سارے ڈفرینٹ کنٹرولز ہیں جو کہ ایڈوانسڈ قسم کے کنٹرولس ہیں بہت بیسک نہیں ہے ان کو آپ کامن کنٹرولز کہتے ہیں تو یہ والے کنٹرولز بھی ہیں جو ہمیں دیکھنا ہوں گے اور ان میں سے کچھ کنٹرولز کو پروگرام کرنا نسبتاً کمپلیکس سمجھا جاتا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر آج کے لیکچر میں ہم نے ڈائلگس کے اوپر بات کی ماڈل ڈائلگس اور موڈلس ڈائلاگس ڈائلگس کے بارے میں M S D G N documentation ہے یا دوسری بکس ہیں especially M S D G N کے اندر آپ کو مائکروسافٹ کی طرف سے چونکہ ریفرنس ملتا ہے تو وہ بہت عام ہے اس کو ضرور کنسلٹ کیجیے گا اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم یہاں سے آگے چلیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ